عبداللہ بن ادریس نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں انہوں نے نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور سیلا رحمی کی خواہش مند ہے یا خالی ہاتھ واپسی سے خائف ہیں کیا میں ان سے سلا رحمی کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چوبیس